کہیں گے کیوں ناؤ بے شک ہمارے پاس ڈر سننے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ ناؤ آتارا تم تو ناؤ مگر بڑی گمراہی میں